إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضلنا ومن يضلله فلا هادينا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتيه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 اما یب الن کل کی وراح دو کلا ہما فلا تقلما اف ولا سن ہر ہما وقلما قن کریم وقد لہما جناح وقل رب اغفر وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا محترم سامعین حادری مسجد بزرگان دین نوجوان ساتھیوں ہم نے آج خطبے کا جو موضوع ہے بر الوالدین اسی کی مناسبت سے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت تلاوت کی ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار ان کے ساتھ احسان و سلوک کرنے والا بنائے ماں باپ کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ اسلام میں ہے اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ان کی خدمت کرنا ان کی دیکھ بھال کرنے کو افضل العمال اور بہترین عبادت قرار دی گئی ہے رب العالمین کے نزدیک توحید اور ایمان باللہ سے بڑا عمل کوئی دوسرا نہیں ہے آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ عی العمال افضل سب سے بہترین اعمال کیا ہے آپ نے فرمایا ایمان باللہ <clears throat> ایمان باللہ سب سے بہترین عمل ہے پوچھا گیا اس کے بعد کیا ہے آن میں بر الوالدین ایمان باللہ توحید باری تالا کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا سب سے بڑا عمل ہے رسول اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے اس لیے قرآن پاک کے بہت اکثر مقامات پر جہاں اپنی توحید کا کی دعوت دیا ہے جہاں توحید اور ایمان باللہ کا حکم دیا اسی جگہ احسان والدین کے ساتھ احسان کا تذکرہ کیا فرمایا سیا احسانہ میرے بندو اللہ کی عبادت کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو وبل والدین احسانہ اور والدین کے ساتھ احسان کرو ذرا غور کرنے کی چیز ہے ایمان باللہ کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بر الوالدین ایمان باللہ اپنی توحید کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے ساتھ اچھے احسان و سلوک کرنے کو جوڑ دیا ہے ملا دیا ہے دونوں کو قریب بنا دیا ہے وہ قباحب اللہ والدین احسانہ رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ایک اللہ کے راوا کسی کی عبادت نہ کرو وہ بھی اور رب نے یہ بھی اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ فیصلہ کر دیا ہے کہ ہر وال اولاد پر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا فرض ہے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بہت سارے واقعات بیان کیے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ماں باپ کے ساتھ اچھے طور طریقے سے رہنا اور ان کی خدمت کرنا ان کی دیکھ بھال کرنا اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلاط اسلام کا نیک لوگوں کا نیک لوگوں کا طریقہ بتایا ہے نبی اللہ حضرت علیہ السلاط اسلام کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک مریم کے اندر جہاں کیا ہے ایک خوبی حضرت یہ بیان کی ہے وہ برم ولم ولم یقل اللہ رب العالمین العمی فرماتے ہیں حضرت یہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار تھے اپنی ماں کی نافرمانی سے بچنے ماں باپ کی نافرمانی سے بچنے والے تھے جلیل القدر نبی حضرت عیسیٰ کلمت اللہ علیہ السلاط وسلام اللہ رب العالمی نے ان کی خوبی بیان کی ہے جب گہوارے ملائے جا رہے ہیں اور قوم کے لوگوں نے پوچھا یا مریم ہاں تمہیں یہ اولاد کہاں ملی ہے کہنے لگی کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتے پاشارا پہ رہی اس بیٹے کی طرف اشارہ کیا اور کہا اس سے پوچھو حضرت یا اشارے اسلام جو بھی چند دن کے تھے رب العالمین العالمی ان کو گوجائی عطا کی اور انہوں نے اپنی نبوت کا رسالت کا اعلان کیا رسالت و نبوت کا اعلان کرتے یہ بھی بیان فرمایا میرے رب نے ہم کو وسیعت کیا ہے ہمارے رب نے ہم کو حکم دیا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ کے ساتھ اچھا سلوک کروں ولم یجعلنی جبارن شقیہ رب نے مجھے ماں کا نا فرمان نافرمان نہیں بنایا ہے اللہ رب العالمین نے مسلمان بھائیوں ماں باپ کو غنیمت سمجھو اللہ رب العالمین کی ایک سنت اللہ ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی بدلی نہیں جا سکتی انسان کے مال میں انسان کے مال میں انسان کی اولاد میں انسان کی زندگی میں انسان کے کاروبار میں انسان کی آمدنی اور کمائی میں اللہ تعالیٰ اگر برکت دیتے ہیں تو ماں باپ کی خدمت کی برکت دیا کرتے ہیں اسی لیے نبی رحس امیر المومنین علی نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ حدیث جس کو امام احمد بن حمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں بسند سے ہی منقول ہے نبی علیہ السلام نے ساتھ رمایا من سر رہو امد رہو فی عمر ہی ولغاد فی رزق ہی فلیبر والدی ہے ولیسل رحم ہو او کما کانا رہے سلام اے مسلمانوں تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو کشادہ کر دی اللہ اس کے رزق میں خوب برکت عطا کرے اور اللہ رب رب العالمین اس کے کمائی اور آمدنی میں خوب اضافہ کرتا رہے یہاں تک کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کو اللہ تعالیٰ لمبی کر دے تو اسے چاہیے کہ دو عمل کرے نمبر ایک حلیہ والدین اپنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے نمبر دو ولی سل رہے اپنے رشتے داروں کے ساتھ سلے رحمی کرے اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو انسان چاہتا ہے کہ اس اس کے کے مال اولاد اس کی زندگی اس کے کاروبار اور آمدنی کو اللہ تعالیٰ خوب کشادہ کر دے تو میرے بھائی امام زامن کی تعویذ سے نہیں یہ دنیا بھر کے چکر جو ہم نے چلا رکھے ہیں ان سے برکت نہیں ہوگی اگر برکت ہوگی تو ماں باپ کی فرما برداری کرنے سے ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا میرے بھائیوں ماں باپ کا حسن سرو اور ماں باپ کی خدمت کرنے کا بہت بڑا آج و ثواب عطا کیا عطا کی اللہ رب العالمین نے دینے کا وعدہ کیا ہے ذرا اس حدیث پر غور کریں اور اس نوجوان کے مقام و مرتبے کو ذرا دیکھیں جس حدیث سے مام ترمیدی رحمت اللہ علیہ اپنی سنن میں احمد بن حمد اپنی مسرت میں امام بہتی اپنی شوقل ایمان نقل کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کی راویاں ہیں کہتی ہیں نبی اس طرح شام بستر پر لیٹے تھے بستر معمولی سے ہے چار پائی پر بستر ہے آپ چار پائی پر چل لیتے ہوئے ہیں اور میں وہی بازو میں بیٹھی تھی نیچے اچانک آپ اٹھے اور مسکرا رہے تھے ہنستے ہوئے آپ نے ہاں، ہاں، ہاں، آنکھیں کھول دی میں نے پوچھا یا رسول اللہ کابی کا بھی میرے ماں باپ دونوں آپ پر قربان ہوں آپ سو رہے تھے اچانک آپ اٹھ گئے اور اٹھے بھی تو ہنستے ہوئے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ کوئی کوئی آپ نے ڈراؤنا خواب دیکھا اس لیے اچانک اٹھ گئے کیوں اگر ڈر کر کے اٹھے ہوتے تو کوئی اور کیفیت ہوتی آپ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے کیوں بیدار ہو گئے فرمایا آئے ستو تمہیں معلوم نہیں ہے میں سویا ہوا تھا ہمارے رب نے سارا پردہ ہٹا دیا ساتوں آسمان کے پردے ہٹ گئے اور مجھے لیتے لیتے ہی زمین میں بستر پر لیتے لیتے اللہ رب العالمین ساری جنت مجھے دکھلا دیا اور جب مجھے جنت دکھلائی گئی سمے تو پیہا کار یہیں اکڑو ایسا میرے ہنسنے کی وجہ یہ ہے جب سارے پردے ہٹا دیے تھے اور جنت کے اندر جنت مجھے دکھلائی گئی تو میں نے دیکھا سمے تو کار یہیں اکڑو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کوئی خوش نصیب ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے اور سارے جنتی اس کی تلاوت قرآن کو بڑے غور سے سن رہے ہیں میں نے پوچھا اے میرے رب ذرا یہ کون سا کچھ نصیب ہے جس کی تلاوت قرآن جنت میں ہو اور سارے جنت اس کی تلاوت قرآن سن رہے ہو اللہ رب العالمین آدمی نے فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلاوت قرآن جس کی سن رہے ہیں جی، جنت میں جس کی تلاوت سنی جا رہی ہے سارے جنتی جس کی تلاوت قرآن سن رہے ہیں وہ کوئی نہ فرشتہ ہے نہ کوئی مرد ہے اللہ اکبر وہ آپ کے امت ہی ہے مدین طیبہ کے فرادری میں رہنے والا نومان ہارسا بن نومان نامی نوجوان ہے یہ کسی غیر کی تلاوت قرآن نہیں ہے ایک معمولی قسم کا جو آپ کا امتی مدینے طیبہ کی گلیوں میں رہنے والا ہار بن نعمان جس کا نام ہے اس کی یہ تلاوت قرآن ہے وہ رہتا ہے مدینے میں اور اس کی تلاوت قرآن سنی جاتی ہے جنت کے اندر وہ کون سا ہے اس کی کیا وجہ ہے میں نے کہا ندی ہماری اتنے امتیوں میں اسی ایک نوجوان کو یہ مقام و مرتبہ کیوں حاصل ہے اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بڑے نوجوان ہیں مجاہد ہیں مہاجر ہیں گزار ہیں ہزاروں قسم کی نیکیاں کرنے والے ہزاروں کی تعداد میں ہیں لیکن یہ مقام صرف حادثہ کو اس لیے حاصل ہوا ہے وہ ابر الناس بے ام ہی اس وقت پوری دنیا میں پورے آپ کے امتیوں میں سب سے زیادہ اپنی ماں کا خدمت ماں کی خدمت کرنے والا حادثہ ہے ماں کی خدمت گزاری کی برکت سے اس نوجوان کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہوا ہے پھر نبی رہتا نے فرمایا حضرت آشر رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے جب آپ نے پورا قصہ بیان کر دیا تو پھر آپ نے فرمایا تیر مرتبہ کدال قبل بر کدال کدال قبل بر اے لوگوں یاد رکھنا ماں باپ کی خدمت کرنے والے کا مقام یہی ہوا کرتا ہے جو تم لوگوں نے ابھی میرے کانوں سے سنا اور جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہاں لے کے لے کے جنت کے اندر وہ مقام و مرتبہ شروع ہر لیے نہیں ہے وہ کدا کدال کمل وہ کدال کمل بھر وہ کدا بھر نیک ماں باپ کی خدمت کا ماں باپ کے ساتھ احسان و سلوک کرنے کا یہی مقام و مرتبہ ہوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ماتا فرما بردار بنائے ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنائے نبی بھی یاد رکھو میرے بھائی ماں باپ کی خدمت کرنا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا شروع کرنا ایک ایسا بہترین عمل ہے کہ انسان کے بڑے سے بڑے گناہ کو بھی اللہ ماں باپ کی خدمت کی برکت سے معاف کر دیا کرتا سنر ابھی داؤد کی حدیث ہے سنن ابی داؤد اور سنلانی بہ کی حضرت ابن ابن عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں ہم لوگ نبی ریتا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص آیا آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ اتنی اصب تو دمبن عجیبن فہلی من توبتی یا رسول اللہ ایک سوال یہ ہے میں نے بہت بڑا گناہ کر ڈالا ہے میں نے بہت بڑی برائی کر ڈالی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ میرے اتنے بڑے گناہ کی توبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ سے اطمینان کے لیے پوچھتا ہوں کہاں لی بن توبتن میرے اتنے بڑے گناہ کی بھی توبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے واقعی اللہ اتنا غفار اور ستار ہے کہ ہمارا اتنا بڑا گناہ معاف کر دے اللہ کے رسول یہ نہیں پوچھا تو نے کیا گناہ کیا ہے نے کیا گناہ کیا ہے عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ رسول نے اس سے پوچھا کتنا بڑا تو نے گناہ کیا ہے مجھے اس سے سروکار نہیں ہے بتاتے تو ہل بتی من ان تیرے ماں باپ زندہ ہیں یا نہیں ہے اس شخص نے کہا اللہ کے رسول ماں تو نہیں ہے اور ماں بھی نہیں ہے آنے نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ تو سمجھتا ہے کہ تیرے گناہوں کی توبہ نہیں ہے اگر تیری ماں ہوتی تو سارے گناہ معاف ہو جاتے باپ ہوتے باپ کی خدمت کرتا تو بڑے سے بڑے گناہ کو اللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا لیکن ہاں، نصیب تیرا نصیب یہ کہ گناہ تو نے ایسے وقت میں اتنا بڑا کیا کہ نہ تیرا باپ زندہ ہے نہ تیری ماں ہے اچھا بتا باپ نہیں ہے ماں نہیں ہے ہر کا من خالتن کیا تیری ماں کی بہن خالہ تیری زندہ ہے اس نے کہا یا رسول اللہ ایک خالہ ہماری زندہ ہے آج فرمایا جا اللہ رہا اپنے ماں سمجھ کر کے ماں کی بہن سمجھ کر کے اپنی خانہ کے ساتھ احسان کر پہاڑ کے برابر بھی گناہ اللہ معاف کر دے گا میرے بھائیوں یہ ماں کا جس عورت کا ماں سے رشتہ ہو گیا ماں کی بہن ہو گئی اس کی بھی خدمت سے اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے برابر گناہ معاف کر دیتے ہیں اسی لیے میرے بھائیوں جس کے والدین زندہ ہوں جس کے ماں باپ موجود ہوں انہیں گھڑی مت سمجھنا چاہیے اللہ رب العالمین نے ماں باپ کی خدمت میں بہت ساری جہاں برکتیں رکھی ہے اور سواب کتنا دیتا ہے کتنے ملتی ہیں اس کو ایک حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جس حدیث کو امام ابو یادہ رحمت اللہ اپنی مسند میں مسند یادہ نے امام تبرانی نے موج میں شیل نے اور موجود کبیر میں بسرت حسن نقل کیا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ہیں کہ ہم لوگ نبی رہ کے پاس بیٹھے ہوئے ایک نوجوان صحت مند تندرست ہٹا کٹا صاحب قوت و طاقت اسلحے سے لے نہیں تھا خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ اتنی جہاد والا یا رسول اللہ میری جان دیکھیں میرے اسلحہ دیکھیں میری جوانی دیکھیں ہمارے اندر جہاد کرنے کی ساری صلاحیت موجود ہے اور جہاد کرنے کی قدرت و طاقت بھی رکھتا ہوں ہاں، اور جہاد کرنے کا بڑا شوق بھی ہے لیکن حالات ایسے ہی کہ لا اقدر جہاد نہیں کر پا رہا ہوں اتنی ساری قوت و طاقت ایسا اسلحہ ایسی صلاحیت ایسی جوانی ایسی قوت کے ذریعے اگر ہم جہاد نہ کر سکے تو ہماری زندگی بیکار ہے آپ نے ساتھ کمایا تجھے جہاد کا جذبہ ہے تیرے اندر قوت و طاقت ہے صلاحیت ہے اور تیری جوانی ہے کہ میدان جگ میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے تو جہاد کر لیکن تو جہاد نہیں کر سکتا تو ذرا یہ بتا تیری ماں زندہ ہے کہ نہیں کہا کہ اللہ کے زندہ ہے آ نے فرمایا کا بل رہا ارے میاں تم کیوں مایوس رہتے ہو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے جا واپس جا اپنے ماں اپنی ماں کی خدمت کر اور تو جہاد کرنا چاہتا ہے اگر تو اپنے ماں کی خدمت کرے گا تو پان ہاتھ وہ میرا مجاہد اگر تو ماں باپ اپنے اپنی ماں کی خدمت کرے گا تو صرف جہاد نہیں جہاد کا بھی ثواب دے گا اللہ حج کا بھی ثواب دے گا اور بیت اللہ کے عمرہ کرنے کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ تجھے بھی دے گا اللہ رب العالمین نے ماں باپ کو بڑے خیر و برکت کا ذریعہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ماں باپ کا فرما بازار بنائے اکر کو لہٰذا اللہ من کل دم آتو بھئی رہی الحمد للہ وقفا وسلام الدین وبفاس امباد جس طرح سے اللہ رب العالمین نے جس طرح سے اللہ رب العالمین نے ماں باپ کی خدمت میں بڑی خیر و برکت ابھی آپ نے دیکھا نمبر ایک افضل الرحمان نمبر دو انسان دنیا ہی میں رہتا ہے ٹھکانا جنت میں بنا رکھا ہے نمبر تین حج کا ثواب عمرے کا ثواب مجاہد یعنی جہاد کا ثواب اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے مال میں اولاد میں زندگی میں عمر بھی آمدنی میں برکت کا ذریعہ بنایا ہے بڑے خیر برکت کی چیز ہے ایسے ہی ماں باپ کی نافرمانی کو اللہ تعالیٰ نے بدترین جرم قرار دے رکھا ہے حدیث کے اندر آتا ہے ہمارے نوجوان بھائیوں اپنے ماں باپ کی نافرمانی سے بچو ماں کو ستانے سے بچو اور باپ کو تنگ کرنے سے بچو اللہ اکبر امام مسلم رحمت اللہ علیہ اپنی مسلم میں صحیح میں امام ترمدی اپنی سنن میں امام احمد بحمد اپنی مسلم میں نقل کرتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام دیوار سے ٹیک لگا کر کے اپنی پیٹ مبارک کو دیوار سے بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام کی بڑی جماعت ہے آپ نے دیوار سے ٹیک لگائے فرمایا اللہ اخبیر بے اکبر القبائی کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے اللہ اخبر صرف بڑا نہیں بلکہ بڑوں میں بڑا گنا اللہ بے اکبر القبائی کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ سب سے بدترین گناہ کیا ہے سب سے گنا بڑے گناہوں میں بڑا گناہ کیا ہے ہم لوگوں نے کہا بنا یا رسول اللہ آپ نے ساتھ سمایا باللہ سب سے بڑا گناہ اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا ہے نمبر دو وہ اوکو کل ماں باپ کی نافرمانی کرنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب سے حضرت عبداللہ ابن ابراہب العد سے صحابہ کرام کی جماعت ہے جس جن کی حادیث کو امام احمد بن حمد اپنی مسرت میں تبرانی اپنے معاجم میں بحقی اپنے شعب میں مسرت اپنے بستار اپنی مصرت میں نقل کرتے ہیں اور جن میں سے ایک حدیث یہ ہے اللہ اکبر ماں باپ کو ان کی نافرمانی سے بچو ماں باپ کو تنگ کرنے سے بچو ایسا نہ ہو شادیاں ہو جانے کے بعد بوڑھے ہو جانے کے بعد ماں باپ کو نظر انداز کر دو آپ رماتے ہیں سرا سسن ہر رم اللہ علیہ الجنہ ہمارے تین قسم کے مسلمان امتی ہیں جن پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا اللہ اکبر تین قسم کے ہمارے امتی ہیں جن پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دے رکھا ہے سراستن ہر روزن تین قسم کے بدبخت ہیں میری امت میں جن کے اوپر اللہ نے جنت کو جنت کو حرام قرار دے رکھا ہے اور دوسرے الفاظ کیا ہے سراستن لا تین قسم کے پد نصیب ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے نے پوچھا یا رسول اللہ وہ آپ کا امتی کلمہ پڑھنے والا شہادت دینے والا وہ کون سا تین کون سے تین قسم کے وقت ہیں جن کے اوپر اللہ نے جہنم کو نہیں جہنم کو واجب کر دیا اور جنت کو جن کے اوپر حرام قرار دے دیا ہے وہ کون سے لوگ ہیں نمبر ایک آنے فرمایا مدمن الخبر شراب پینے والا نمبر دو ول والدئی ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا کتنی بڑی بدبختی ہو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا اس پر جنت واجب جنت حرام اور جہنم کو اللہ واجب کر دے نمبر تین وہ دیوس اور دیوس پر بھی اللہ تعالیٰ نہیں جن جنت کو حرام کرا دے دیا گیا ہے نے کہا یا رسول اللہ دیوس کس کو کہتے ہیں آن اپنی بیوی اپنے بچے اپنے بہنوں کے بہنے گھر میں ہیں یا کہیں باہر ہیں بے پردہ ہیں بے حجاب ہیں اس ہے ہزاروں مردوں کی نگاہ ہماری بیٹی پر پڑ رہی ہے ہزاروں مرد ہزاروں نالائے مرد ہماری بیوی ہماری بہنوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں غیرت نہیں آتی بے غیرت انسان دوسرے رتوں کو بے حیا اور بے غیرت انسان جس کو اللہ نے ایمان سے نوازا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی کی امت بھی بنایا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کلم ایمان کلم لیکن ایماندار اتنا بے غیرت ہو جائے کہ بے حیا بے پردہ بیچ بیوی بیٹیاں اور بہنوں کو باہر لے کر کے گھومنے میں فیصل دم دے اور کہیں گھر میں انکل یا کزن آ جائے تو سب کی آگے خدمتیں کریں کوئی و پودا گھر میں نہ رہ جائے اس بے غیرت پر بھی اللہ نے جنت کو حرام کرا دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تینوں اعمال سے محفوظ رکھے جن کے ماں باپ زندہ وہ اور جن کے ماں باپ انتقال کر گئے ہوں ماں باپ کے ساتھ احسان سلوک کرنا ایک ایسا بہترین عمل ہے کہ ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے حقوق ہم پر باقی رہتے ہیں امام ابو داؤ امام سی امام ابن ماجہ احمد بن حنبل حضرت ابو رضی اللہ میں پرواز کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی رہتا ہم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص نے آگے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیے طرح میرے ماں باپ کے مر جانے کے بعد بھی کیا ان کے کچھ حقوق ہم پر باقی رہتے ہیں آج فرمایا ہاں،, ہاں ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی دونوں کو وفات پا جانے کے بعد بھی پانچ حق ان کا اولاد پر باقی رہتا ہے رہتے ہیں وہ پانچ حقوق کیا ہیں نمبر ایک السلاط علیہما ہمیشہ ماں باپ کے حق میں دعا کرنا رب برحم ہوما کما رب بیانی سجیرا رب غفرلی ولی والدیہ ولی المؤمنین یوم یقوم حساب ہمیشہ دعا کرنا نمبر دو ول استغفار لہما ہمیشہ ماں باپ گھر سے زمانہ ہو گیا دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن اولاد جب تک زندہ ہے واجب ہے کہ ماں باپ کے حق میں دعائیں مغفرت کریں نمبر وہ انجاد عہد ہے ماں باد اگر کوئی اچھا وعدہ ماں باپ نے کسی کوئی اچھا کام کرنے کسی کو کچھ لینے دینے کا وعدہ کیے ہوں تو وعدہ پورا کرنے کے پہلے پہلے انتقال کر جائیں تو اولاد پر واجب ہے کہ ماں باپ کے اچھے وعدہ کی وعدے کو پورا کریں نمبر چار اللہ اکبر وسیلت الرحیم اللہ لاسوسر واد ماں باپ کے جو دونوں رشتے دار ہیں ددیال اور ننیال یہ دونوں جو رشتے ہیں ماں باپ کی دنیا سے جانے کے بعد بھی جیسے ماں باپ اپنے رشتے کو اپنے بھائیوں کو ماں اپنے اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ سلے رہنی کر رہی ہو ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اولاد پر فرد ہے ان کی سلے رہنی کو باقی رکھے اور پانچویں چیز میرے بھائیوں وہ اکرام و صدیقی ہما ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اولاد پر پانچواں اور آخری حق ہوتا ہے وہ اکرام صدیق ماں باپ کے دوست ماں کے دوست اور ماں کی سہیلیوں کی عزت کی جائے ان کے ساتھ اس میں شروع کیا جائے یہ سوچ کر کے یہ میرے باپ کا دوست ہے یہ میرے والد کا ملنے والا ہے اور یہ عورت میری ماں سے ملنے والی ہے میری ماں اس سے دوستی رکھتی تھی اس لیے ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے دوستوں ملنے جلنے والوں کو ساتھ کا اکرام کیا جائے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیک بنائے سارے بنائے محب بنائی متب سنت بنائی عالمین ہم نے جو بیمار ہیں ان کو کلی عطا فرما ان کے ساری بیماریوں کو دور کر دے اللہ ان کو صحت و حافظ نصیب فرما جو مقروض ہے اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان حال بھائی ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے الحال عالمین ہم نے جو قبر شد کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما اور ماں باپ کو جو تنگ کرتے ہیں ماں باپ کی جو نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ماں باپ کا فرما بردار بنا اور ان کو ماں کی کی آنکھوں ٹھنڈک عطا کا بنا دے اقول کو اللہ اللہ للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد رحمكم الله الله ان بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر تعالى أكبر